حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں نکلے تو ہمارا ارادہ حج ہی کا تھا جب ہم مکہ مکرمہ سے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ طواف کرنے کے بعد اپنے احرام پر قائم رہے اور جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھ